بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یاسر دانیال خان سسٹم پروگرامنگس کے 44 فورتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کر رہے تھے پروٹیکٹڈ موڈ کے بارے میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر ایڈریسنگ جو ٹیکنیک ہے اس کے اندر کیا چینج آتا ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ریئل موڈ کے اندر جس طرح آپ کے پاس اگر سیگمنٹ ڈریس ہے اور آفس ڈریس ہے اس کی مدد سے آپ ڈائریکٹلی ایبسولیوٹ ڈریس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر اس طرح سے نہیں ہوتا پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر جو سیگمنٹ رجسٹرز ہیں وہ انفیکٹ سلیکٹرز بن جاتے ہیں جو کہ کسی ایک انٹری کو سلیکٹ کرتے ہیں جس انٹری کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں اس کو ڈسکرپٹر کہا جاتا ہے ڈسکرپٹر کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ ڈسکرپٹر جو ہے وہ ایک سیگمنٹ کو ڈسکرائب کر رہا ہے ایک میمری سیگمنٹ کو ڈسکرائب کر رہا ہے اور اس میمری سیگمنٹ کا بیس ایڈریس اس کے اندر پڑا ہوا ہے اس کی لمٹ پڑی ہوئی ہے کہ ٹوٹل اس کا کیا سائز ہے کتنے بائٹس ہیں یا کتنے پیجز ہیں اس سیگمنٹ کے اندر اور ایکسس رائٹس پڑے ہوئے ہیں اور کچھ اس کے علاوہ کنٹرول بائٹس بٹس ہیں یہ ساری انفارمیشن ڈسکرپٹر کے اندر پڑی ہوئی ہے اور پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ دو ٹیبلز ایگزٹ کرتے ہیں ایک لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل اور ایک گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل جو لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل ہے اور جو گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل ہے یہ دونوں ٹیبلز جو ہیں نمبر آف ڈسکرپٹرز ہولڈ کر سکتے ہیں میموری کے اندر ہی کہیں مینٹین ہوتے ہیں اور maximum eight one nine two ایک table eight one nine two descriptors hold کر سکتا ہے یعنی کہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر maximum eight one nine two entries ہو سکتی ہیں اور لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر بھی maximum eight one nine two entries ہو سکتی ہیں اور آپ کے پاس یہ پروویژن بھی ہے کہ آپ number of local descriptor tables maintain کر سکتے ہیں لیکن گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل جو ہے وہ میموری کے اندر صرف ایک ہی مینٹین ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم سلیکٹر کی بات کر رہے تھے کہ سلیکٹر جو ہے یہ سلیکٹ کرتا ہے ان گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل یا لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل میں سے ہی کسی ایک اینٹری کو اب سلیکٹر کو کس پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے اس کے بٹس کا کیا میننگ ہے اور کیا اس کے اندر ویلیو ہے جو کہ انڈیکس کا کام کرتی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیگمنٹ رجسٹر ہے وہ آف کورس 16 بٹ کا رجسٹر ہوتا ہے اب یہ 16 بٹ کا register in protected mode selector کہلائے گا اس سلیکٹر کے جو ہائر 13 بٹس بٹ نمبر 3 سے لے کے بٹ نمبر 15 تک یہ کام کر رہے ہیں as the selector index total 13 bits ہیں اس طرح 2 ریز ٹو دی پار 13 یہ 8192 بنتا ہے اس طرح سے یہ 8192 ون انٹریز کو انڈیکس کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے یعنی کہ یہ 13 بٹ کی ویلیو ایک انڈیکس کے طور پہ ایکٹ کر رہی ہے اور وہ ایٹ ون انٹریز کو انڈیکس کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اس کے جو ٹو بٹس ہیں وہ ریکویسٹڈ پرولیج لیول کہلاتا ہے یعنی کہ جب بھی آپ ایک سلیکٹر میں ایک ویلو اسپیسیفائی کرتے ہیں تو ساتھ آپ یہ بھی ساتھ اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ یہ جو سیگمنٹ ہے اس کو ایکسیس کرنے کے لیے ہمیں یہ والا پرولیج لیول درکار ہے وہ کہلائے گا ریکویسٹڈ پرولیج لیول اور زیرو زیرو اگر آپ نے اسپیسیفائی کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہائیسٹ پرولیج لیول ریکویسٹ کیا ہے اور ون ون کا مطلب ہے کہ لوئسٹ پرولیج لیول ریکویسٹ کیا ہے اسی طرح سے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹی آئی بٹ ہے یہ ٹی آئی بٹ ایک ٹیبل انڈیکیٹر ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو انٹری آپ سلیکٹ کرنے لگے ہیں آپ کو بتایا جس طرح دو ٹیبل مینٹین کیے جا رہے ہیں لوکل ڈسکرپٹ ٹیبل اور گلوبل ڈسکرپٹ ٹیبل ان دونوں ٹیبل میں سے کون سے ٹیبل میں سے یہ انٹری سلیکٹ کی جائے گی اگر ٹی آئی بٹ کی ویلو زیرو ہے تو یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ گلوبل میں سے اس کو ایکسس کیا جائے گا سلیکٹ کیا جائے گا اور uh, اگر اس کی ویلو ون ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کو لوکل میں سے سلیکٹ کیا جائے گا اب آپ کو پتا ہوگا کہ جو ایڈریس ہوتا ہے جس طرح ریئل موڈ کے اندر ہوتا تھا اس کے اندر ایک سیگمنٹ پارٹ ہوتا ہے اور ایک آف سیٹ پارٹ ہوتا ہے جو سیگمنٹ پارٹ ہے وہ سکسٹین بٹ کا ہے اور اس کے اندر بھی جو سلیکٹر ویلو ہے وہ بھی سکسٹین بٹ کی ہے لیکن پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر آپ کا جو آف سیٹ ہے وہ تھرٹی ٹو بیٹ کا بھی ہو سکتا ہے آپ جب ایک انسٹرکشن اسپیسیفائی کرتے ہیں تو رن ٹائم پہ ہی جب وہ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرنا ہے ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے اس انسٹرکشن نے جس ایڈریس کو ریفر کیا ہے مائکرو پروسیسر اس ایڈریس کو کیلکولیٹ کرتا ہے in real mode segment into ten x plus offset وہ دیکھتا ہے ڈیفالٹ سیگمنٹ کیا ہے اس کی ویلیو کو ٹین ایکس سے ملٹیپلائی کرتا ہے اور اس کے اندر آف سائڈ ایڈ کرتا ہے اس طرح اس کے پاس ایپسلیوٹ ایڈریس آ جاتا ہے وہ ایپسلیوٹ ایڈریس ایڈریس بس کے اوپر جنریٹ ہوتا ہے لیکن پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر اس طرح نہیں ہوتا پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر سلیکٹر کی مدد سے وہ فرسٹلی یہ دیکھے گا کہ بیس ایڈریس کیا ہے سلیکٹر کی مدد سے جو اس نے ڈسکرپٹر سلیکٹ کیا ہے اس ڈسکرپٹر کے اندر ایک بیس ایڈریس پڑا ہوگا اس بیس ایڈریس کو یوز کیا جائے گا as a base address for that particular referred address اور اس بیس ایڈریس کے اندر وہ آف سیٹ ایڈ کرے گا جو انسٹرکشن کے اندر اسپیسیفائی ہوا ہوگا اور آف سیٹ کو ایڈ کرنے کے بعد اس کے پاس ایپسلیوٹ ایڈریس آئے گا یعنی کہ یہ انڈائریکٹ میتھڈ ہے صرف سلیکٹر کی ویلیو اور آف سیٹ کی ویلیو کو دیکھ کے آپ ایپسلیوٹ ایڈریس نہیں بتا سکتے آپ کو ڈسکرپٹر کے اندر پڑا ہوا بیس ایڈریس بھی چاہیے اور پروٹیکشن کی خاطر آپ کو لمٹ بھی چاہیے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ود ان باؤنڈس لائے کر رہا ہے جو ایڈریس ریفر ہوا ہے وہ ود ان باؤنڈس لائے کر رہا ہے یا نہیں لائے کر رہا تو ایڈریس ٹرانسلیشن کے لیے جو اصول فالو کیا جاتا ہے وہ آپ اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں all the tables are maintained in main memory یعنی کہ لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل اور گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل دونوں کو مین میموری کے اندر مینٹین کیا جا رہا ہے segment registers are used as selectors اب وہ سیگمنٹ رجسٹر نہیں کہلاتے وہ سیگمنٹ ایڈریس نہیں ہولڈ کرتے ان کا میننگ چینج ہو گیا وہ سلیکٹر ویلیو ہولڈ کر رہے ہیں جو کہ لوکل یا گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل میں سے کسی ایک اینٹری کو سلیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے this descriptor entry selected from the descriptor table is placed in hidden cache to optimize address translation یہاں پہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ایک انٹری سلیکٹ ہوتی ہے آپ نے جب سلیکٹر کی جب بھی سلیکٹر کی ویلیو چینج کریں گے صرف آن انیشلائزیشن نہیں جب بھی سلیکٹر کے اندر نئی ویلیو آتی ہے ہارڈ ویئر آپ کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے کہ اس سلیکٹر کے اگینسٹ وہ خود سے لک اپ کرے گا into local descriptor table یا گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل وہ بھی میموری کے اندر ہی کہیں مینٹین ہوئے ہوں گے ان لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل یا گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل میں سے اس کو ایک ڈسکرپٹر اینٹری ملے گی اس ڈسکرپٹر اینٹری کے اندر بیس ایڈریس پڑا ہوا ہے اس کے اندر لمٹ پڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر ایکسس رائٹس پڑے ہوئے ہیں اسے یہ تینوں ویلوز چاہیے for address translation and for protection یہ تینوں ویلوز بہت فریکوینٹلی یوز ہوں گی جب بھی وہ سیگمنٹ ریفر ہوگا ان ویلیوز نے یوز ہونا ہے تو بجائے اس کے کہ بار بار اس کو ٹیبل میں سے ہی ان ویلیوز کو وہ ریڈ کرے وہ اس کو ایک ہڈن کیش کے اندر لے آتا ہے ہڈن اس کو کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ پروگرامر کو ایکسیسیبل نہیں ہے تو ہڈن کیش کے اندر لے آتا ہے اور جب بھی ایک ایڈریس آتا ہے فار ٹرانسلیشن تو اس ہڈن کیش میں سے بیس ایڈریس لے کے وہ ٹرانسلیشن پرفارم کرتا ہے اس ہڈن کیش کا یوز جو ہے اس کو مزید انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور الیبوریٹ کرنے کے لیے آپ یہ نیکسٹ سلائڈ دیکھیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی سیگمنٹ رجسٹرز ہیں اور ان کیس پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر وہ سلیکٹر رجسٹرز کہلائیں گے تو جو بھی سلیکٹرز ہیں ان کے اگینسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہڈن کیش ہے ہڈن کیش آپ کو ڈاٹڈ لائن کے اندر ڈسکرائب ہوئی ہوئی نظر آ رہی ہے ہر سلیکٹر سے ایسوسیٹیڈ کچھ ہڈن کیش ہے جب بھی سلیکٹر کے اندر ایک نئی ویلو آتی ہے اس سلیکٹر ویلو کے اگینسٹ جو پروسیسر ہے جو ہارڈ ویئر ہے وہ خود سے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل یا لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر لک اپ کرتا لک اپ کر کے ڈسکرپٹر انٹری لیتا ہے ایٹ بائٹ کی ڈسکرپٹر انٹری ہے اس ڈسکرپٹر انٹری کے اندر بیس ایڈریس پڑا ہوا ہے میمری سے وہ بیس ایڈریس پروسیسر کی اس انٹرنل کیش کے اندر وہ موو ہو جاتا ہے اور اسی طرح لمٹ بھی موو ہو جاتی ہے اور ایکسس رائٹس بھی موو ہو جاتے ہیں اب بجائے اس کے کہ پروسیسر کو ہر دفعہ ایڈریس ٹرانسلیشن کے لیے ٹیبل کے اندر لک اپ کرنا پڑے اس کیش کے اندر پڑی ہوئی ویلیو کو وہ استعمال کر سکتا ہے کیونکہ یہ کیش آپ سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی فاسٹر ہے اور مین میموری جو ہے وہ سلوور ہے اس کو لک اپ کرنے کے لیے لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل یا گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل میں لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل کا بھی ایڈریس چاہیے اور گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کا بھی ایڈریس چاہیے اس کا بیس ایڈریس چاہیے کہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کس ایڈریس سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل کس ایڈریس سے اسٹارٹ ہوتا ہے پہلے ہم گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کی بات کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا ہے کہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر صرف ایک ہی ہوگا اس کا ایک جس نے آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن کیا یا جس نے مینجمنٹ سسٹم ڈیزائن کیا اس کو پتا ہوگا کہ وہ اس گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کو کس ایڈریس کے اوپر ایلوکیٹ کر رہا ہے کس ایڈریس کے اوپر اس کو مینٹین کر رہا ہے جس کسی ایڈریس کے اوپر بھی وہ اس کو مینٹین کر رہا ہے اس کا بیس ایڈریس آپ اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر کے اندر لوڈ کیا جائے گا G D T R G D T R stand for global descriptor register اس کا بیس ایڈریس اور اس کی لمٹ اس رجسٹر کے اندر لوڈ کی جائے گی اور اس کو لوڈ کرنے کے لیے اسپیشل انسٹرکشن یوز ہوتی ہیں آگے چل کے ہم ان انسٹرکشن کی بھی بات کریں گے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل ہے لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل کے لیے آپ کے پاس ایک سکسٹین بٹ کا رجسٹر ہے L D T R local descriptor table register اس کے اندر base address of course store نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ 16 بٹ کا رجسٹر ہے جو بیس ایڈریس ہے وہ 386 کے کیس میں 32 بٹ کا in fact L D T R کے اندر کیا چیز اسٹور کی جاتی ہے ایل ڈی ٹی آر ایک وہ بھی ایک سلیکٹر کی طرح ہی ورک کرتا ایک سلیکٹر کے طور پہ ہی یوز کیا جاتا ہے وہ ایک ڈسکرپٹر انٹری کو سلیکٹ کرے گا وہ ڈسکرپٹر انٹری کہاں پہ پڑی ہوگی وہ descriptor entry G D T کے اندر پڑی ہوگی گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر ایک ڈسکرپٹر انٹری ہوگی اور وہ ڈسکرپٹر انٹری جس طرح ہم نے پہلے ڈسکرائب کیا تھا کہ صرف جو ڈسکرپٹر انٹری ہے وہ پروگرام کے کوڈ اور ڈیٹا سیگمنٹس اور اسٹیک سیگمنٹس کو صرف ڈسکرائب نہیں کرتی وہ آپریٹنگ سسٹم کی سسٹم سسٹم اینٹیز ہیں ان کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بھی یوز کی جاتی ہیں تو یہ والی جو انٹری ہوگی جی ڈی ٹی آر کے اندر یہ ایل ڈی ٹی کو ڈسکرائب کر رہی ہے ایل ڈی ٹی بھی میموری کے اندر ہی مینٹین کیا جا رہا ہے ایز اے ٹیبل مینٹین کیا جا رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایز ایف کے وہ ایک سیگمنٹ کی طرح ہے تو اس کو بھی ایک ڈسکرپٹر کی مدد سے ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے جس ڈسکرپٹر کی مدد سے ایل ڈی ٹی کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے اس ڈسکرپٹر کی اینٹری جو ہے جی ڈی ٹی کے اندر پڑی ہوگی اور اس اینٹری کو سلیکٹ کرنے کے لیے ایک سلیکٹر ویلیو لوڈ کی جائے گی into L D T R جو ہی ایل ڈی ٹی آر کے اندر سلیکٹر ویلیو لوڈ کی جائے گی تو اس ڈسکرپٹر کے اندر پڑا ہوا بیس ایڈریس لمٹ اور ایکسس رائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہڈن کیش ہے اس کے اندر آٹومیٹکلی ہارڈ ویئر خود سے لوڈ کر دے گا اب اس ہڈن کیش میں جو بیس ایڈریس آیا اس کو ہارڈ ویئر یوز کرے گا to calculate address of an entry within L D T کیونکہ یہ ایل ڈی ٹی کا بیس ایڈریس ہوگا تو اس لحاظ سے آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جی ڈی ٹی کے اندر 8192 ون اینٹریز ہو سکتی ہیں تو اگر 8192 ون اینٹریز ہو سکتی ہیں تو اس میں سے نمبر آف اینٹریز ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو کہ کسی قسم کا لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یوز کی جا رہی ہیں تو اس لیے ایل ڈی ٹی جو ہے number of L D Ts exist کر سکتے ہیں لیکن آپ جس طرح آرکیٹیکچر کے اندر دیکھ رہے ہیں ایک ہی رجسٹر ہے جی ٹی ٹی آر اس کے اندر بیس ایڈریس لوڈ کرنا ہوتا ہے تو جی ڈی ٹی جو ہے وہ عام طور پہ ایک جی ڈی ٹی مینٹین کیا جائے گا اور number of L D T maintain کیا جائیں گے اسی طرح آپ اس کے اندر ایک اور رجسٹر دیکھ سکتے ہیں T R T R stands for task register task register جو ہے یہ یوز ہوتا ہے ملٹی ٹاسکنگ کے لیے ملٹی ٹاسکنگ میں اگر دو پروسیسز رن ہو رہے ہیں اور دو پروسیسز کا اسٹیٹس آپس میں سویپ کرنے کے لیے ٹاسک رجسٹر کو یوز کیا جاتا ہے اور I D T R is the interrupt descriptor table register اس انٹرپ ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر کے اندر آپ جو بھی آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن کر رہا ہے یا میموری مینجمنٹ سسٹم ڈیزائن کر رہا ہے وہ ایک I D T interrupt descriptor table جیسے ہم نے پریویسلی بات کی تھی مینٹین کرے گا جس کے اندر maximum of of two fifty six entries آ سکتی ہیں اس آئی ڈی ٹی کا جو بھی بیس ایڈریس ہے وہ اس رجسٹر کے اندر اسٹور کیا جائے گا آئی ڈی ٹی آر کے اندر بیس ایڈریس اور لمٹ جو ہے وہ آئی ڈی ٹی آر کے اندر اسٹور کی جائے گی کیسے اسٹور کی جائے گی یہ بھی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے ابھی ہم نے دیکھا کہ جب بھی آپ سلیکٹر رجسٹر کے اندر کوئی ویلیو لوڈ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہارڈ ویئر اس سلیکٹر ویلیو کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی ڈسکرپٹر ٹیبل میں سے ڈسکرپٹر کو سلیکٹ کرتا ہے اور اس ڈسکرپٹر کے اندر جو کانٹینٹس پڑے ہوئے ہیں وہ کیش کے اندر لے آتا ہے اب یہ کیش کے اندر جو ویلیوز آئی ہیں یہ یوز ہوں گی رن ٹائم پہ ایڈریسز کی ٹرانسلیشن کرنے کے لیے تو آئیے ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈریسز کی ٹرانسلیشن کس طرح سے پرفارم ہوگی جب بھی کوئی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اس کے اندر ایک آف سائڈ ایڈریس اسپیسیفائڈ ہے اس کے اندر سیگمنٹ اسپیسیفائڈ نہیں ہے یا اس کے اندر سلیکٹر ویلیو اسپیسیفائڈ نہیں ہے یا اس کے اندر بیس ایڈریس اسپیسیفائڈ نہیں ہے تو اس صرف آف سائڈ کو یوز کرتے ہوئے ایپسلیوٹ ایڈریس کے اندر کس طرح سے ٹرانسلیشن پرفارم کی جائے گی اس سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں when when ever ever selector is is is assigned a new value the the the the the the the the hardware looks up in descriptor table and and and loads base base address address address address address limit rights hidden cache an instruction instruction issued referred translated physical using effective of within the corresponding segment cache یعنی کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک انسٹرکشن ایشو کی ہے اس انسٹرکشن کے لیے ڈیفالٹ سیگمنٹ ڈی ایس بنتا ہے تو ڈی ایس کے اگینسٹ ڈی ایس ایک سلیکٹر کے طور پہ ورک کر رہا ہوگا ان موڈ اس اس کے کے اگینسٹ کی ہڈن کیش اندر کوئی سرٹن بیس ایڈریس پڑا ہوگا اس بیس ایڈریس کو یوز کرتے ہوئے اور انسٹرکشن کے اندر جو آف سائڈ ایڈریس اسپیسیفائی ہوا ہوا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے بیس اور آف سائڈ کو دونوں کو ایڈ کریں آپ کے پاس ایڈریس آ جائے گا تو اس طرح سے سلیکٹر کے اندر جو پڑی ہوئی ویلیو ہے اس سے ڈائریکٹلی آپ ایپسلیوٹ ایڈریس نہیں کیلکولیٹ کر سکتے بلکہ سلیکٹر کے اندر ویلیو نے ایک ڈسکرپٹر کو سلیکٹ کیا اور اس ڈسکرپٹر کے اندر بیس ایڈریس پڑا ہوا تھا جو کیش کے اندر آ گیا اس بیس ایڈریس اور آف سائڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ ایپسلیوٹ ایڈریس کیلکولیٹ کر رہے ہیں آپ اس سلائڈ کے اندر اس کی ایگزامپل بھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح ایک انسٹرکشن یہاں پہ یوز کی جا رہی ہے move A X comma one two three four hex one two three four hex آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریکٹس کے اندر ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے ایک آف سائڈ ایڈریس جب بھی اس طرح سے ایک آف سائڈ اسپیسیفائی کیا جاتا ہے تو اس کے لیے default segment D S use ہوتا ہے پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر ڈی ایس ایک سلیکٹر ہے اس سلیکٹر کے اندر کوئی ویلو آلریڈی پڑی ہوئی ہے اس سلیکٹر کے اگینسٹ جو بھی بیس ایڈریس ہے جو بھی ڈسکرپٹر سلیکٹ ہوا ہے اس کا جو بیس ایڈریس ہے اس کے اندر جو بیس ایڈریس پڑا ہوا تھا وہ ہڈن کیش کے اندر آ گیا that base from the cache of D S plus one two three four hex is the absolute address یا پھر ایک اور آپ ادھر ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں move D L comma E P P اور ای بی پی آپ دیکھ سکتے ہیں بریکٹس کے اندر اس کا مطلب ہے ای بی پی ایک ایڈریس کو ریفر کر رہا ہے ای بی پی کے لیے ڈیفالٹ سیگمنٹ جو یوز کیا جاتا ہے وہ ایس ایس ہے ایس ایس کے اگینسٹ جو کیش ہے اس کیش کے اندر ایک بیس ایڈریس پڑا ہوا ہوگا that base address plus the value in E B P آپ کے پاس ابسلیوٹ ایڈریس آ جائے گا اس طرح سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ G address cannot be calculated directly from the segment reg value only یا پھر from the segment and the offset values only آپ کو بیس ایڈریس پھر بھی چاہیے اور وہ آپ کو ٹیبل کے اندر لک اپ کر کے ہی ملے گا اب ہم نے ایڈریسنگ کو تو سمجھ لیا ہے کہ پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر کس طرح سے ایڈریسنگ ہوتی ہے ریئل موڈ سے وہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے سیگمنٹس کی اس کے اندر کیا یا سیگمنٹ رجسٹر کی اس کے اندر کیا سگنیفیکینس ہے اب نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر کمپیوٹر آف کورس ہم نے پہلے بھی بات کی تھی جتنا بھی لیٹسٹ کمپیوٹر ہے جتنا بھی لیٹسٹ پروسیسر ہے جب بھی وہ بوٹ کرتا ہے تو وہ ریئل موڈ کے اندر ہی بوٹ کرتا ہے ونس وہ ریئل موڈ کے اندر بوٹ کرتا ہے ایکسٹینڈیڈ میموری کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کو اسے اس کے پروٹیکٹیڈ موڈ کو انیبل کرنا پڑے گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ریئل سے پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر کس طرح سے شفٹ کیا جا سکتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں فرسٹلی جو three eight six and above ہیں اس کے کچھ رجسٹرس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضرورت ہے اس کے اندر سرٹن کنٹرول رجسٹرز ہوتے ہیں جن کا کام ارتھمیٹک آپریشنز نہیں ہے وہ سرٹن کنٹرول انفارمیشن کو کنوے کرنے کے لیے یوز کیا جاتے ہیں تو ان کنٹرول رجسٹرز کو ہمیں کچھ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اور ان میں سے صرف ایک کنٹرول رجسٹر ہے جو کہ ہمارے لیے سگنیفیکنٹ ہے اگر آپ ریئل سے پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم یہ سلائڈ دیکھتے ہیں three eight six and above have four control registers یعنی کہ فور کنٹرول رجسٹرس ہوتے ہیں three eight six processor and above کے اندر namely C R zero C R one C R two and C R three these control registers are used for conveying certain control information for protected mode addressing and to processes to processors to control کرنے کے لیے یا پروٹیکٹڈ موڈ ایڈریسنگ پرفارم کرنے کے لیے اس کے اندر سرٹن کنٹرول انفارمیشن ہوتی ہے آپ وہ کنٹرول انفارمیشن جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں جس کسی طرح سے بھی آپ پروسیسر کو کنٹرول کرنا چاہیں اکارڈنگلی آپ ان بٹس کی ویلیوز کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم صرف سی آر زیرو کو السٹریٹ کر رہے ہیں اور سی آر زیرو کا بھی لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ کیونکہ باقی ابھی ہمارے لیے امپارٹنٹ نہیں ہے باقی بٹس جو ہیں اکثر کو پروسیسر کی پروگرامنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے the least significant bit of C R zero is the PE bit, which can be set to enable protected mode addressing and can be cleared to enter real mode. یعنی کہ اگر آپ پروٹیکٹڈ موڈ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بٹ کو ون کرنا پڑے گا سی آر زیرو کا لیس سگنیفیکینٹ بٹ جو کہ پی ای بٹ کہلاتا ہے اور اس کو اگر زیرو کر دیں گے تو آپ پھر سے ریئل موڈ کے اندر انٹر ہو جائیں گے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کنٹرول رجسٹر کا ایک بٹ ہے جس کو کہ جسٹ ہم سیٹ کر دیں تو پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر انٹر ہو جائیں گے لیکن جب آپ پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر انٹر ہوں گے انٹر ہوتے ساتھ ہی جو بھی ایڈریسنگ ہوگی وہ ایڈریسنگ پروٹیکٹڈ موڈ کے لحاظ سے ہوگی تو فرسٹلی اس میں انٹر ہونے سے پہلے اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا یعنی کہ آپ کو global descriptor table local descriptor table اور انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل یہ تینوں ٹیبلز میموری کے اندر کسی فارم میں مینٹین کرنے پڑیں گے ویلڈ طریقے سے مینٹین کرنے پڑیں گے اور پھر اس کے بعد آپ سوئچ کر سکتے ہیں ٹو پروٹیکٹڈ موڈ اور اس میں بھی سوئچ کرنے سے پہلے جو بھی آپ نے لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل بنایا ہے اور گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل بنایا ہے اور انٹراپ ڈسکرپٹر ٹیبل بنایا ہے میموری میں ان کے جو ایڈریسز ہیں ان کے جو بیس ایڈریسز ہیں وہ بھی ان کے رسپیکٹو رجسٹرز کے اندر لوڈ کرنے پڑیں گے جس طرح سے انٹراپ ڈسکرپٹر ٹیبل ہے اس کا آئی ڈی ٹی آر کے اندر لوڈ کرنا پڑے گا ایڈریس اسی طرح G D T G D T کا اس کا جی ڈی ٹی آر کے اندر لوڈ کرنا پڑے گا ایڈریس اینڈ سو آن تو یہ ساری آپ کو پہلے سے تیاریاں کرنی پڑیں گی پھر ہی آپ سکسیزفلی پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر سوئچ کر سکتے ہیں یا پروٹیکٹیڈ موڈ میں سوئچ ہونے کے بعد کسی پروگرام کو سکسیزفلی رن کر سکتے ہیں اگر یہ تیاری نہیں کی ہوگی تو آپ مے بی ایڈریس کوئی اور اسپیسیفائی کریں گے اس ایڈریس کو وہ کچھ اور انڈرسٹینڈ کرے گا کچھ بھی صحیح طریقے سے رن نہیں ہو سکے گا تو آئیے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا اسٹیپس لینے پڑیں گے to enter into protect mode میں دیکھتے ہیں protected mode can be by setting the P E bit of C R zero bit before this some other initialization must be done following step accomplish the switching from real to protect mode correctly جس ہم نے بات کی ہے کچھ پہلے سے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی کچھ انیشلائزیشن پرفارم کرنی پڑے گی کچھ اسٹرکچرس کچھ ٹیبلس کریئٹ کرنے پڑیں گے اور پھر ہی ہم سکسیزفلی ریل سے پروٹیکٹڈ موڈ میں شفٹ ہو سکتے ہیں انیشلائز دا ڈسکرپٹر ٹیبل پہلا کام یہ ہے کہ انیشلائز کرنا ہے آپ نے انٹراپ ٹیبل کا so that it contains valid interrupt gates interrupt کے ویلڈ ایڈریسز ہونے چاہیے اس کے پاس for at least the 32 thirty two numbers first 32 two کے تو ہونے بہت لازمی ہیں اس کے علاوہ دا آئی ڈی ٹی میں contain up to two fifty six two fifty six اس کے اندر انٹریز ہو سکتی ہیں آئی ڈی ٹی کے اندر جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا لیکن منیمم تھرٹی ٹو ہونی چاہیے ویسے ٹو ففٹی سکس بھی مینٹین کر سکتا ہے اور عام طور پہ کرتا بھی ہے eight byte interrupt gates defining all two fifty six interrupt types eight byte کا جس طرح ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ایک ڈسکرپٹر جو ہے وہ ایٹ بائٹ کا ہوتا ہے تو ہر ڈسکرپٹر جو ہے وہ ایک انٹرپٹ کو ڈسکرائب کر رہا ہے اس طرح سے ڈسکرائب کرنے والے پہلے 32 گیٹس 32 ڈسکرپٹرز ڈسکرپٹر اس کے اندر مسٹ ہونے چاہیے مزید ہوں نہ ہوں ٹوٹل وہ 256 کو مینٹین کر سکتا ہے دوسرا جو کام کرنا ہے initialize the G D T G D T کو ہم نے کریٹ کرنا ہے میموری کے اندر اور کس طرح سے اس کو انیشلائز کرنا ہے so that it contains a null descriptor at descriptor zero سب سے پہلا جو اس کا ڈسکرپٹر ہو وہ نال ہوگا یعنی کہ اس کے اندر تھرو آؤٹ زیروز پڑے ہوں گے and valid descriptor for at least one code segment one stack segment and one data segment یعنی کہ تین اور مزید اس کے اندر ڈسکرپٹرز ہونے چاہیے ایک ڈسکرپٹر جو ہے کسی کوڈ سیگمنٹ کو ڈیفائن کر رہا ہو ایک ڈسکرپٹر جو ہے کسی پروگرام کے اسٹیک سیگمنٹ کو ڈیفائن کر رہا ہو اور ایک جو ہے وہ کسی پروگرام کے ڈیٹا سیگمنٹ کو ڈیفائن کر رہا ہو اس کے بعد آپ پروٹیکٹڈ موڈ میں سوئچ کر سکتے ہیں switch to protected mode by setting the P bit in C R zero C R zero کا لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ہے اس کو ون کر دیں گے تو آپ پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر شفٹ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد perform an intra segment near jump to flush the internal کیا ہوتی ہے اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے آرکیٹیکچر کے اندر پڑھا ہوگا کہ پروسیسر جو ہے آل دا ٹائم ایک سائیکل پرفارم کر رہا ہے فیچ کرتا ہے انسٹرکشن کو ڈیکوڈ کرتا ہے اور ایگزیکیوٹ کرتا ہے یہ تینوں کام کر رہا ہے لیکن یہ تینوں کام وہ پائپ لائن مینر کے اندر کر رہا ہے کیونکہ ایسا نہیں کر رہا کہ ایک وقت میں صرف وہ فیچ کر رہا ہے یا ایک وقت میں وہ صرف ڈیکوڈ کر رہا ہے اور ایک وقت میں صرف وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے نہیں اس کے اندر تین ڈفرینٹ یونٹس لگے ہوئے ہیں ایک فیچ کرنے کے لیے یونٹ ہے ایک ڈیکوڈ کرنے کے لیے ہے اور ایک ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہے یہ تینوں یونٹس جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹلی ورک کر سکتے ہیں جب ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے تو اس سے جو نیکسٹ انسٹرکشن ہے وہ مے بی ڈیکوڈ ہو رہی ہوگی اور اس سے جو نیکسٹ انسٹرکشن ہے وہ مے بی فیچ ہو رہی ہوگی اس طرح سے جب وہ کچھ انسٹرکشنس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے تو اسی وقت ساتھ ساتھ کچھ انسٹرکشنس کو فیچ بھی کر رہا ہے اور ان کو فیچ کر کے ایک پری فیچ کیو جو کہ پروسیسر کے اندر ہی ہوتی ہے وہاں پہ لا کے اسٹور کر دیتا ہے لیکن اگر کوئی جمپ انسٹرکشن آپ پرفارم کرتے ہیں تو جمپ انسٹرکشن کے کیس کے اندر جو جمپ کے بعد والی انسٹرکشنس تھیں اس کو بھی فیچ کر کے وہ کیو کے اندر لے آیا ہے لیکن اگر جمپ ہو جاتی ہے تو اس کیس کے اندر جو اس کے بعد والی انسٹرکشن ہے وہ ڈیفینیٹلی ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گی بلکہ جہاں پہ وہ جمپ کر رہا ہے وہاں پہ پڑی ہوئی انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ ہوں گی اس لیے جمپ کی انسٹرکشن جب بھی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے تو پروسیسر پری فیچ کیو کو فلش کر دیتا ہے یعنی کہ اس کے اندر جو بھی انسٹرکشنز پڑی ہوتی ہیں وہ وہاں سے ریموو ہو جاتی ہیں ایلیمینیٹ ہو جاتی ہیں پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا جمپ اس لیے ہم نے پرفارم کیا تاکہ پری فیچ کیو جو ہے وہ ایم ٹی ہو جائے اور پری فیچ کیو کے اندر جتنی بھی انسٹرکشنس پڑی ہوئی ہیں وہ according to the previous mode اس کے اندر ایڈریسز پڑے ہوں گے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ فلش ہو جائیں اس سے جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ load all the data selectors with their initial selector values یعنی کہ کوڈ سیگمنٹ ڈیٹا سیگمنٹ اور اسٹاک سیگمنٹ کے لیے جو سلیکٹرز ہیں ان کو لوڈ کر دیا جائے لوڈ اس طرح سے کر دیا جائے تاکہ وہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل میں سے یہ جو ڈسکرپٹر انٹریز آپ نے پہلے ادھر آلریڈی انیشلائز کی ہوئی ہیں ان کو ہی کارسپونڈنگلی سلیکٹ کر رہا ہے ایسا سب کو جب ہو جاتا ہے سکسیزفلی ہو جاتا ہے تو اس وقت جو پروسیسر ہے آپ کا وہ پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر رن کر رہا ہے اور جو بھی آپ انسٹرکشن ایشو کریں گے اس کی جو ایڈریس ٹرانسلیشن ہے وہ according to the protected mode ہی پرفارم ہوگی تو یہ ہم نے سرٹن اسٹیپس دیکھے ہیں کہ یہ سرٹن اسٹیپس اگر آپ صحیح طریقے سے کیری آؤٹ کرتے ہیں تو آپ ریئل سے پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر شفٹ کر جاتے ہیں اور جب پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر شفٹ کر جاتے ہیں تو دنیا ایک دم چینج ہو جاتی ہے جو بھی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوگی اس کی جو ایڈریسنگ ہوگی اور پروٹیکٹیڈ موڈ کے لحاظ سے ہوگی اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے پہلے سے آپ کے پاس ڈسکرپٹر انٹریز ہونی چاہیے اور ڈسکرپٹرز کو سلیکٹ کرنے کے لیے سلیکٹر ویلیوز بھی آپ کو لوڈ کرنی پڑیں گی اینڈ سو آن تو ہمیں وہ ساری تیاری کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ سی آر زیرو کے اندر جو پی ای بٹ ہے اس کو سیٹ کر کے پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر شفٹ کر سکتے ہیں یہ تو ہم نے اس کا کہہ لیں کہ انگلش کے اندر ایک الگوریدم آپ کو دکھایا تھا اب ہم اسمبلی لینگویج کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر آپ پروگرام بنائیں تو یہ کام سارا کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اسمبلی لینگویج کو اس لیے چوز کیا ہے کیونکہ سرٹن ایسے انسٹرکشنز ہیں جن کے لیے مے بی سی لینگویج کے اندر آپ کو فنکشنز نہیں ملیں گے جس طرح سے اگر آپ نے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کو لوڈ کرنا ہے اس کے لیے سرٹن انسٹرکشن ہے انٹراپ ڈسکرپٹر ٹیبل کو لوڈ کرنا ہے اس کے لیے اس طرح انسٹرکشن ہے تو ان کو لوڈ کرنے کے لیے پروگرام کے اندر وہ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں تو جو جو انسٹرکشنز آئیں گی میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں گا کہ اس انسٹرکشن کا کیا پرپز ہے تو آئیے اب یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروگرام کو لکھا جا رہا ہے فار تھری ایٹ سکس تاکہ تھری ایٹ سکس کی انسٹرکشنز اس کے اندر اسمبل کی جا سکیں اور پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر رن کریں یہ پروگرام ڈیٹا سیگمنٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ڈیفائن ڈبل کیا ہے سکسٹی فور اس کے ڈپلیکیٹس ہیں سکسٹی فور ڈپلیکیٹس آپ نے اس کے کیوں رکھے ہیں کیونکہ آپ نے تھرٹی ٹو ایٹ بائٹ کے ڈسکرپٹرس یہاں پہ ضرور کریٹ کرنے جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو انٹرپٹ کے ڈسکرپٹرز ہیں وہ ایٹ لیسٹ 32 ہونے چاہیے اور یہ 32 two descriptor first thirty two کے جو ڈسکرپٹرز ہیں یہ آلریڈی آئی ڈی ٹی کے اندر آپ نے انیشلائز کر لیں تو اس لحاظ سے اگر ڈبل ڈبل ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ کو 64 فور ڈپلیکیٹس چاہیے ہوں گے یا پھر ڈیفائن کوارڈ کر لیں ڈی کیو کر لیں تو آپ کو 32 ٹو ڈپلیکیٹس چاہیے ہوں گے تو یہ ایریا جو ہے یہ ریزرو کیا جا رہا ہے فار انٹراپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل آگے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایریا ریزرو کیا جا رہا ہے وہ فار گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل ہے اس کے اندر سب سے پہلے دیکھیں ایک کواڈ ورڈ ڈکلیئر کیا ہوا ہے ڈسکرپٹر زیرو کے نام سے یہ جو کواڈ ورڈ ہے یہ پہلا ہمارا نل ڈسکرپٹر ہے جس طرح سے ابھی آپ کو ڈسکرائب کیا تھا کہ ایک نل ڈسکرپٹر ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ایک اور ڈسکرپٹر کریٹ کیا جا رہا ہے ڈسکرپٹر ون اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر آف ورڈز ہیں اس کے اندر تھری ورڈز ہیں اور ٹو بائٹس ہیں جو سب سے لیسٹ سگنیفیکینٹ ورڈ ہے اس کے اندر لمٹ اسٹور ہوئی ہوئی ہے جو لمٹ ہے وہ F F F F hex store کی گئی ہے اور اس کے بعد جو بیس ایڈریس ہے بیس ایڈریس اس کے اندر زیروز کے اندر اسٹور کیا گیا ہے تو اس لحاظ سے یہ بیس ایڈریس جو ہے زیرو بن جاتا ہے اور جو کنٹرول بٹ ہے جی اس کو ون رکھا گیا ہے جب جی بٹ ون ہے تو اس کا مطلب گرین سائز فور کے ہو گیا ہے تو اس لحاظ سے جو آپ کا ٹوٹل لمٹ کے اندر اگر ایک ویلیو ون ہے تو لمٹ کے اندر ون فور کے کو ڈسکرائب کر رہا ہے تو اس کیس کے اندر لمٹ کے اندر F F F F hex place کیا گیا تو اصل سائز جو سیگمنٹ کا اس کیس کے اندر بن رہا ہے F F F F hex into four کے بن رہا ہے پھر ایک اور ڈسکرپٹر کریٹ کیا جا رہا ہے یہ والا ڈسکرپٹر جو ہے اس کے اندر بھی اتنی ہی لمٹ رکھی گئی ہے اس کے اندر بھی بیس ایڈریس زیرو رکھا گیا ہے اور جی بٹ ون رکھا گیا ہے جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ایٹ لیسٹ ایک ڈیٹا سیگمنٹ اور ایک کوڈ سیگمنٹ ایک کوڈ کا ڈسکرپٹر ہونا چاہیے اور ایک ڈیٹا کا ڈسکرپٹر ہونا لازمی ہے تو ہم نے ایک ڈیٹا ڈسکرپٹر کریٹ کر لیا اور ایک کوڈ ڈسکرپٹر کریٹ کر لیا دونوں کو سیم لمٹ اور سیم بیس اسائن کیے ہوئے ہیں انیشلائز کیے ہوئے ہیں اور ان کی انٹریز ہم نے جی ڈی ٹی کے اندر کریٹ کر لیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو ویریبلس ڈیفائن ہوئے ہوئے ایک آئی ڈی ٹی اور ایک آئی ڈی ٹی اے کے نام سے یہ دونوں ویریبلس کمبائن ہو کے یوز کیے جائیں گے آئی ڈی ٹی آر کو لوڈ کرنے کے لیے آئی ڈی ٹی آر کے اندر آپ آئی ڈی ٹی کا بیس ایڈریس لوڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کی لمٹ لوڈ کرتے ہیں جو بیس ایڈریس ہے وہ 32 ٹو کا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 386 کے لیے تمام base addresses of course 32 two کے ہیں اور جو لمٹ ہے وہ سکسٹین بٹ کی ہو سکتی ہے اب آئی ڈی ٹی کے اندر آپ نے لمٹ لوڈ کی ہے اور آئی ڈی ٹی اے کے اندر آپ ایڈریس لوڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جو انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل ہے اس کا کیا ایڈریس ہوگا لیکن فی الحال اس کو زیرو سے انیشلائز کیا ہے اور آئی ڈی ٹی کو ایف ایف سے انیشلائز کیا ہے یعنی کہ 256 اس کی لمٹ ہے اسی طرح سے جی ڈی ٹی رجسٹر جو ہے اس کے اندر جو آپ ویلیو لوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر بھی ایک thirty two bit base address load کیا جائے گا اور ساتھ لمٹ لوڈ کی جائے گی یہاں پہ اگین آپ دیکھ سکتے ہیں دو اور ویریبلس ہیں جی ڈی ٹی اور جی ڈی ٹی اے یہ اسی پرپز کے لیے یوز کیے جا رہے ہیں جی ڈی ٹی اے کے اندر بیس ایڈریس لوڈ کیا جائے گا اور جی ڈی ٹی کے اندر لمٹ لوڈ کی جائے گی لمٹ کو ہم نے ادھر سیونٹین ہیک سے انیشلائز کیا اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہمارا کوڈ پارٹ اسٹارٹ ہوتا ہے کوڈ پارٹ کے اندر ایک میکرو کوڈ پارٹ کے لیے رادر ایک میکرو یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا ہے یہ میکرو دو پیرامیٹرز لے رہا ہے ایک سیگ اور ایک آف 16 بٹ کا سیگمنٹ اور 16 بٹ کا آف سیٹ ان 16 بٹ کے سیگمنٹ اور آف سیٹ کو کمبائن کر کے یہ 20 بٹ کی ویلیو کیلکولیٹ کرے گا اور اس 20 بٹ کی ویلیو کو ای اے ایکس رجسٹر کے اندر اسٹور کر دے گا جس طرح سے آپ اس کی کوڈ کے اندر دیکھ رہے ہیں ای اے ایکس کے اندر زیرو موو ہو رہا ہے ای بی ایکس کے اندر زیرو موو ہو رہا ہے سیگ اے ایکس کے اندر موو ہو گیا آف بی ایکس کے اندر موو ہو گیا اس کے بعد ای اے ایکس کو فور ٹائمس لیفٹ شفٹ کیا فور ٹائمس لیفٹ شفٹ کرنے سے سیگمنٹ جو ہے فور ٹائمس لیفٹ شفٹ ہو رہا ہے یا ٹین ہیگ سے ملٹی پلائی ہو رہا ہے اور جو ٹین ہیگ سے ملٹی پلائی ہونے کے بعد پروڈکٹ آ رہا ہے وہ ٹوینٹی بٹ کا ہے جو کہ ای اے ایکس رجسٹر کے اندر اسٹور ہو گیا اور اس کے اندر پھر آف سیٹ جو کہ بی ایکس رجسٹر کے اندر تھا یا پھر ای بی ایکس رجسٹر کے اندر تھا اس کو ایڈ کر لیا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس 20 بٹ ویلو آئی ہے اور یہ 20 بٹ ویلو جو ہے یہ ایک ایڈریس ہے تو اگر آپ کے پاس ایک سیگمنٹ ڈریس ہے اور ایک آف سائڈ ڈریس ہے تو اس کی مدد سے ایبسلیوٹ ایڈریس اس طرح سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا اب اس میکرو کو یوز کیا جا رہا ہے کوڈ پارٹ کے اندر اسٹارٹ اپ سے آن ورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میکرو کا نام میک 32 ہے میک 32 اور اس کو دو پیرامیٹر جو پاس کیے جا رہے ہیں وہ ڈی ایس اور offset of I D T one ہے ڈی ایس ہمارے اس پروگرام کا ڈیٹا پارٹ کا سیگمنٹ ایڈریس ہولڈ کرتا ہے اور آئی ڈی ٹی ون کیا چیز ہے I D T one offset I D T one کیا چیز ہے یہاں پہ ہم نے جو میموری ریزرو کی ہے فار انٹرپ ٹیبل اس کو جو نام آئیڈینٹیفائر اسائن کیا تھا وہ I D T one assign کیا تھا تو آئی ڈی ٹی ون کا آف سیٹ کیا چیز ہے انٹرپ ٹیبل کا آف سیٹ ایڈریس ہے اور ڈی ایس کے اندر اس کا سیگمنٹ ایڈریس پڑا ہوا ہے دونوں کو کمبائن کر کے ایک 20 بٹ ایپسلیوٹ ایڈریس آ جاتا ہے اور یہ 20 bit absolute address I D T A کے اندر لوڈ کر دیتے ہیں اس طرح سے آئی ڈی ٹی اے کے اندر انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل کا اسٹارٹنگ ایپسلیوٹ ایڈریس آ گیا یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی ڈی ٹی کا بیس ایڈریس آ گیا سملرلی سیم ہم پرفارم کر رہے ہیں جی ڈی ٹی کے اوپر جی ڈی ٹی کا جو اسٹارٹنگ ایڈریس ہے وہ offset of descriptor zero کے ہے کیونکہ اس کا سب سے پہلا ڈسکرپٹر جو ہے وہ ڈسکرپٹر زیرو ہے اور اس آف سیٹ کو اور ڈی ایس کو دونوں کو ملا کے اس کا segment of course D S ہے آپ کے پاس اس کا ایپسلیوٹ ایڈریس آ جائے گا ٹوینٹی بٹ کے اندر جس کو کہ ای ایکس کے اندر اسٹور کر لیا ہے اور اس کو یہاں سے جی ڈی ٹی اے کے اندر موو کر دیتے ہیں تو جی ڈی ٹی اے کے اندر جو آپ نے جی ڈی ٹی بنایا ہے اس کا بیس ایڈریس موو کر جائے گا پھر اس کے بعد ایک لوپ ہے اور یہ لوپ 32 ٹو ٹائمس چلے گا یہ لوپ ہر دفعہ کیا کر رہا ہے یہ لوپ ہر دفعہ جو انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل ہے اس کو انیشلائز کرنے کا کام کر رہا ہے جو انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل ہے اس کے اندر جو انٹریز پڑی ہوئی ہیں ان انٹریز کے اندر یہ ویلیوز پلیس کرنے کے لیے یوز کیا جائے گا یہاں پہ ہم فرسٹلی ڈی آئی کے اندر موو کر رہے ہیں offset of I D T one یعنی کہ انٹرپٹ ٹیبل کا آف سیٹ موو کر رہے ہیں ایس آئی کے اندر زیرو اے ایکس کے اندر بھی زیرو اور ای ایس کے اندر اے ایکس کی ویلو موو کر رہے ہیں یعنی کہ ای ایس کے اندر ہم زیرو موو کر رہے ہیں تو اس طرح سے E S colon S I کہاں پوائنٹ کر رہے ہیں E S colon S I آپ کے انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کو پوائنٹ کر رہے ہیں E S colon S I جو ایڈریس بن جائے گا وہ زیرو کولن زیرو بن جائے گا اور ڈی آئی کہاں پوائنٹ کر رہا ہے یا D S colon D I کہاں پہ پوائنٹ کر رہا ہے یہ آپ کے انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل کو پوائنٹ کر رہا ہے آئی ڈی ٹی ون کو پوائنٹ کر رہا ہے اب ہم نے یہی کرنا ہے کہ جو انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل ہے وہاں سے سیگمنٹ اینڈ آف لینے ہیں انٹرپٹ کے اس کو کنورٹ کرنا ہے انٹو اور انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر اس کو پلیس کرتے جانا ہے تو سب سے پہلے آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ 32 کی مدد سے آپ نے E e S colon S I اور E S colon S I plus two کے اوپر جو offset and segment addresses پڑے ہوئے تھے ان کو کمبائن کر کے ایک ایپسلیوٹ ایڈریس جنریٹ کر دیا یہ ایپسلیوٹ ایڈریس کہاں پہ چلا گیا یہ ای اے ایکس رجسٹر کے اندر رادر چلا گیا 20 بٹ کا واٹ ایور جو بھی ویلیو آئی ہے وہ اب 32 بٹ کی فارم کے اندر آ گئی ہے اور ای اے ایکس رجسٹر کے اندر اسٹور ہو گئی ہے ای اے ایکس کا جو لو ورڈ ہے وہ اے ایکس ہے اس کو آپ نے ڈی آئی کے اندر اسٹور کر دیا یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل کے ڈسکرپٹر کے اندر اس کا لو ورڈ موو کر دیا اور اب اس کا ہائی ورڈ کو حاصل کرنے کے لیے ای e ایکس کو سکسٹین ٹائمز رائٹ شفٹ کیا تو ہائی ورڈ اب لو ورڈ کے اندر یعنی کہ اے ایکس رجسٹر کے اندر موو کر جائے گا اور اس ہائی ورڈ کو سٹور کیا جا رہا ہے ڈی آئی پلس سکس کے اندر ڈی آئی پلس سکس کے اوپر آپ جو بیس ایڈریس ہے اس کے ہائر سکسٹین بٹس کو لوڈ کر رہے ہیں کیونکہ جو انٹرپٹ گیٹ ہوتا ہے اس کے جو byte number six and seven ہے وہ ایڈریس کے ہائر سکسٹین بٹس ہولڈ کرتے ہیں اور بائٹ نمبر زیرو اور ون جو ہے وہ ایڈریس کے لوور سکسٹین بٹس ہولڈ کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے پورا بیس ایڈریس لوڈ کر دیا انٹرپٹ کا اس کے علاوہ آپ ڈی آئی پلس ٹو کے اوپر سلیکٹر ویلیو لوڈ کر رہے ہیں جس سلیکٹر ویلیو سے یہ انٹرپٹ سلیکٹ ہوگی اس ویلیو کو آپ نے ایٹ لوڈ کیا ہے ایٹ لوڈ کرنے کا مطلب ہے کہ یہ فرسٹ رادر سلیکٹر اس کے اندر جو سلیکٹر انڈیکس بنتی ہے اس کی ویلیو ون ہے فرسٹ سلیکٹر انڈیکس اس کا مطلب آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں اور ڈی آئی پلس فور میں آپ نے ویلیو موو کیا ہے eight F zero zero eight F zero zero جب آپ نے پلیس کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ورڈ کاؤنٹ جو ہے اس کے اندر زیرو ہے اور جو اس کا پریزنٹ بٹ ہے وہ ون بن جائے گا اور اس کی جو ٹائپ ہے وہ انٹرپ گیٹ بن جائے گی ایٹ ایف کے اندر جو ایف ہے وہ اس کی ٹائپ اسپیسیفائی کر رہا ہے اور یہ انٹرپٹ گیٹ ٹائپ بن جائے گی تو یہ ادھر اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ یہ ایک انٹرپٹ کو ڈسکرائب کر رہا ہے اس طرح سے یہ لوپ تھرٹی ٹو ٹائمس چلے گا اور 32 گیٹس کو لوڈ کرے گا اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ڈی آئی کے اندر وہ ایٹ ایڈ کر رہا ہے لیکن ایس آئی کے اندر فور ایڈ کر رہا ہے ڈی آئی کے اندر ایٹ کیوں ایڈ کر رہا ہے کیونکہ ایک جو گیٹ ہے وہ ایٹ بائٹ کا ہے اور ایس آئی کے اندر فور کیوں ایڈ کر رہا ہے کیونکہ S I interrupt vector table کو پوائنٹ کر رہا ہے اور انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کے اندر جو ایک ویکٹر ہے وہ فور بائٹ کا ہے جبکہ انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر جو ایک گیٹ ہے وہ ایٹ بائٹ کا ہے اس لیے ڈی آئی کے اندر وہ ایٹ ایڈ کرے گا پھر ہم نے جو انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر کے اندر ویلیو لوڈ کرنی ہے اور جو گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر کے اندر ویلیو لوڈ کرنی ہے وہ ہم آلریڈی کیلکولیٹ کر چکے ہوئے ہیں اب ہم ان ویلیوز کو بھی لوڈ کر سکتے ہیں انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل کو بھی ہم نے انیشلائز کر لیا ہوا ہے اور جی ڈی ڈی کو بھی ہم نے انیشلائز کر لیا ہوا ہے تو اس لحاظ سے آپ نیکسٹ انسٹرکشن دیکھ سکتے ہیں جو نیکسٹ انسٹرکشن ہے L I D T L I D T stand for load interrupt descriptor table load interrupt descriptor table کی انسٹرکشن یہاں پہ آئی ڈی ٹی میں جو ویلیو پڑی ہوئی ہے اس کو لوڈ کرے گی into the interrupt descriptor table register آپ اس انسٹرکشن کو جو بھی ویلیو اسپیسیفائی کرتے ہیں اس ویلیو کو یہ انٹراپ ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر کے اندر لوڈ کرے گا یہ ویلیو اس کیس میں سکس بائٹس کی ہے تو جو لوور ٹو بائٹس ہیں ان لوور ٹو بائٹس کو وہ لوڈ کرے گا انٹو دا لمٹ اور ہائر جو فور بائٹس ہیں ان کو لوڈ کرے گا انٹو دا بیس ایڈریس تو ایل آئی ڈی ٹی کو آپ نے آئی ڈی ٹی اسپیسیفائی کیا ہے آئی ڈی ٹی کے اندر آپ نے لمٹ اسٹور کی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو فور بائٹس آ رہے ہیں آپ نے اس کے اندر اس کا ایپسلیوٹ ایڈریس اسٹور کیا ہوا ہے تو اس طرح سے انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل کا جو بھی ایڈریس میموری کے اندر بن رہا ہے وہ آئی ڈی ٹی آر کے اندر لوڈ ہو گیا ہے اسی طرح سے L G D T L G D T load global descriptor table کی انسٹرکشن ہے آپ اس کو جی ڈی ٹی اسپیسیفائی کر رہے ہیں تو جی ڈی ٹی ویریبل دیکھیں G G D T variable کے اندر آپ نے لمٹ اسپیسیفائی کی تھی اور اس کے بعد جو فور بائٹس آ رہے ہیں وہ جی ڈی ٹی اے ہیں جس کے اندر کہ آپ نے اس کا بیس ایڈریس اسٹور کیا ہوا ہے ان ٹوٹل سکس بائٹس کو وہ اٹھا کے جی ڈی ٹی آر کے اندر لوڈ کر دے گا لمٹ جی ڈی ٹی جو ہے وہ لمٹ کے اندر چلی جائے گی اور جی ڈی ٹی اے جو ہے یہ بیس ایڈریس کے اندر آ جائے گا تو اس طرح سے جو جی ڈی ٹی آپ نے میموری کے اندر مینٹین کیا اس کا base address G D T R کے اندر آ گیا اور جو آئی ڈی ٹی آپ نے اس کے اندر مینٹین کیا اس کا base address I D T R کے اندر آ گیا اب سارا کچھ انیشلائز ہو گیا اب آپ پروٹیکٹیڈ موڈ میں شفٹ کر سکتے ہیں پروٹیکٹیڈ موڈ میں شفٹ کرنے کے لیے آپ کو جو سی آر زیرو رجسٹر ہے کنٹرول رجسٹر زیرو اس کا جو لیس سگنیفیکینٹ بٹ ہے وہ ون کرنا پڑے گا تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ای e ایکس کے اندر آپ نے سی آر زیرو کی ویلو موو کی ہے اس کا جو لیس سگنیفیکینٹ بٹ ہے اس کو ون کے ساتھ اور کیا ہے اور واپس سی آر زیرو کے اوپر اس ویلو کو رائٹ کر دیا اس طرح سے اس کا موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ون ہو گیا اور کمپیوٹر اب پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر شفٹ ہو گیا لیکن اس کے بعد ایک اور کام بھی کرنا تھا کہ پی فیچ کیو کو آپ نے فلش کرنا تھا پی فیچ کیو کو فلش کرنے کے لیے یہاں پہ ایک جمپ کی انسٹرکشن نیئر جمپ کی انسٹرکشن یوز کی جا رہی ہے جمپ اسٹارٹ اسٹارٹ ہم نے لیبل دیا ہے جمپ سے بالکل نیکسٹ والی انسٹرکشن کو مقصد ادھر صرف یہ تھا کہ پری فیچ کیو کو آپ فلش کر دیں اس طرح سے پری فیچ کیو فلش ہو جائے گی اور اسٹارٹ کے بعد جو انسٹرکشنز ہیں یہ انسٹرکشنز جو سلیکٹر رجسٹرز ہیں ان سلیکٹر رجسٹرز کے اندر اپروپریٹ ویلیوز لوڈ کر رہی ہے تمام سلیکٹر رجسٹرز کے اندر جو اس نے سلیکٹر انڈیکس لوڈ کی ہے وہ ون ہے رادر ٹو ہے تو اس طرح سے تمام جو ہیں وہ ٹو کو سلیکٹ کر رہے ہیں D S E S S S G S اور ایف ایس کے اندر ٹو لوڈ ہو جائے گا اور ٹو جو ڈسکرپٹر بن رہے ہیں with in the global descriptor table ان کی جو بھی بیس ایڈریس ہے اور جو ان کی ایکسیس رائٹس ہیں اس کی جو لمٹ ہے وہ ہڈن کیش کے اندر لوڈ ہو جائے گی اور ادھر ایک اور چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسٹیک پوائنٹر ہے اسٹیک پوائنٹر کو بھی یہاں پہ انیشلائز کیا جا رہا ہے تو اس کو بھی ایک سرٹن انیشیل ویلیو اسائن کی جا رہی ہے جو بھی آپ کی نیڈ ہے اس کے مطابق اب اس پروگرام کے اندر آپ نے دیکھا کہ پروٹیکٹیڈ موڈ میں شفٹ کرنے کے لیے کافی زیادہ تیاری کرنی پڑتی ہے ایک انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل آپ نے مینٹین کیا انٹرپٹ ڈسکرپٹر ٹیبل جو مینٹین کیا ہے اس کے اندر جو پریویس آئی وی ٹی کے اندر ویلیوز پڑی ہوئی تھیں اس کو ایپسلیوٹ میں کنورٹ کیا اور جو آپ کے پاس ایپسلیوٹ ایڈریسز آئے ہیں اس کو آپ انٹرپٹ ڈسکرپٹر کے اندر اسٹور کرتے گئے تھرٹی ٹو انٹرپٹ ڈسکرپٹرز آپ نے اس طرح سے انیشلائز کیا انٹرپٹ ڈسکرپٹرز کو انیشلائز کرنے کے بعد آپ نے اس کے علاوہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کو بھی انیشلائز کیا پہلے کر لیں بعد میں کر لیں سیکوینس میٹر نہیں کرتا گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کو بھی انیشلائز کیا for one data segment and one code segment اور پھر اس کے بعد آپ نے جو لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل کا ایڈریس ہے رادر انٹراپ ڈسکرپٹر ٹیبل کا جو ایڈریس ہے اور گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کا جو ایڈریس ہے وہ کیلکولیٹ کیا اور اس کو اسٹور کر لیا اور اس ایڈریس کو لوڈ کیا using L I D T load descriptor table instruction and L G D T load global descriptor table instruction ان انسٹرکشنز کو یوز کرتے ہوئے ان رجسٹرز کا آپ نے ایڈریس لوڈ کر لیا ایڈریس لوڈ کرنے کے بعد جب آپ سی آر بٹ کو سی آر زیرو کے اندر پی ای بٹ کو ون کر دیں گے سیٹ کر دیں گے تو اب سسٹم پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر آ گیا جب پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر آ گیا تو اب صرف ایک کام کرنے کی ضرورت رہتی ہے کہ آپ جو پریفیچ کی ہے اس کو فلش کر دیں اور جو سلیکٹرز کی ویلیوز ہیں ان کو لوڈ کر دیں جو بھی اپروپریٹلی آپ ڈسکرپٹر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو تمام سلیکٹرز کے اندر آپ اپروپریٹلی سلیکٹر انٹریز پلیس کر دیں گے اس طرح سے سلیکٹرز بھی انیشلائز ہو جائیں گے اور اب جو کچھ بھی ایگزیکیوٹ ہوگا جو بھی انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ ہوں گی اس انسٹرکشنز کی جو ٹرانسلیشن ہوگی وہ uh, موڈ کے لحاظ سے پرفارم کی جائے گی ریئل موڈ کے لحاظ سے ٹرانسلیشن نہیں پرفارم کی جائے گی uh, موڈ کے اندر اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو کہ ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے لیکن ٹائم کی کمی سے شاید وہ ہم نہ کر سکیں اس کے اندر آپ کچھ اور جو چیزیں دیکھ سکتے ہیں ایک DOS protected mode interface D P M I D P M I ایک ایسا انٹرفیس ہے جس کے تھرو ڈاس کے پروگرامس پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر رن ہو سکتے ہیں کیسے رن ہو سکتے ہیں ڈاس تو ریئل موڈ ایڈریسنگ یوز کرتا ہے جب وہ ریئل موڈ ایڈریسنگ یوز کرتا ہے تو اس کے ریئل موڈ ایڈریسز کو اس طرح سے مینٹین کیا جاتا ہے اس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر ریئل موڈ کے اندر یا پھر پروٹیکٹیڈ موڈس پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر ایڈریسز کو اس طرح سے مینٹین کیا جاتا ہے کہ اگر ریئل موڈ کے اندر اس ایڈریس کو ٹرانسلیٹ کریں تب بھی وہی سیم ایڈریس بنے گا اور پروٹیکٹیڈ موڈ کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کریں تب بھی وہی سیم ایڈریس بنے گا اس طرح سے ڈاس پروٹیکٹیڈ موڈ انٹرفیس کے ڈرائیورز ڈاس کے پروگرامس کو ایڈریسز اسائن کرتے ہیں تاکہ ریئل اور پروٹیکٹیڈ موڈ دونوں ایک ہی ایڈریس کے اوپر میپ کریں تو اس طرح سے پاسبل ہے کہ ڈاس کی اپلیکیشنس پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر رہتے ہوئے رن ہو سکیں پھر مور اوور ایک اور یہاں پہ سمجھنے والی چیز جو ہے وہ ورچوئل موڈ ہے virtual eighty eighty six mode وہ کہلاتا ہے ہر ہائر پی سیز جو ہے وہ اس موڈ کو سپورٹ کرتے ہیں اس موڈ کے اندر رہتے ہوئے آپ ایک اسپیس ڈیفائن کر سکتے ہیں اور وہ اسپیس ضروری نہیں کہ فرسٹ ون ایم بی کے اندر ہو فرسٹ ون ایم بی سے ہائر میموری کے اندر کہیں پہ بھی وہ ایک اسپیس ہو سکتی ہے اس اسپیس کے اندر جتنی بھی ایڈریسنگ ہوگی وہ ریئل موڈ کے لحاظ سے ٹریٹ کی جائے گی جس طرح آپ ونڈوز کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ نمبر آف پرامپٹس کھول سکتے ہیں ڈاس پرومپٹس کھول سکتے ہیں ہر پرومپٹ کے لیے یہی ہو رہا ہے کہ ایک میموری ریزرو ہو گئی ہے اور وہ سیگمنٹ جو ہے وہ کس موڈ کے اندر آپریٹ کر رہا ہے وہ virtual eighty eighty six mode کے اندر آپریٹ کر رہا ہے اس کے بعد جو ہم نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ ٹاپک ہے اباؤٹ وائرسز وائرسز کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ وائرسز کس کس طرح کے ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ وائرسز جو ہیں کس طرح سے آپریٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ کے سسٹم کو کسی قسم کا ڈیمیج کاز کر سکتے ہیں ان وائرسز کو کس طرح سے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کو پھر پاسبلی کس طرح سے ریموو کیا جا سکتا ہے اور ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے آئیے سب سے پہلے ہم یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وائرس کس چیز کو کہا جاتا ہے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں viruses are special programs having ability to themselves a system resource and on propagate themselves یعنی کہ وائرس بھی ایک پروگرام ہوتا ہے یہ کوئی سپر نیچرل چیز نہیں ہے یہ بھی ایک سمپل پروگرام ہی ہے لیکن ایک اسپیشل سسٹم پروگرام ہے جو کہ یہ ایبلٹی رکھتا ہے کہ یوزر کے نو ہاؤ کے بغیر وہ اپنے آپ کو سسٹم کے کسی ریسورس کے اندر امبیڈ کر سکے اور نہ صرف امبیڈ کر سکے بلکہ یہ ایبلٹی بھی رکھ سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروپوگیٹ کر سکے یعنی کہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک وہ پھیل سکے اس طرح کی کریکٹرسٹکس رکھنے والا جو کوئی بھی پروگرام ہوگا وہ وائرس کہلایا جا سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ وائرس کوئی ان وانٹیڈ ٹاسک پرفارم کر رہا ہے آپ کی ڈسک کو فارمیٹ کر رہا ہے آپ کا ڈیٹا ضائع کر رہا ہے تب بھی وہ وائرس کہلائے گا یہ اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے بائی ڈیفینیشن وہ اپنے آپ کو خود سے امبیڈ کر سکے اور خود سے اپنے آپ کو پراپوگیٹ کر سکے without the know how of the user تو وہ وائرس کے لائے گا وائرسز بالکل اسی طرح ہی بہیو کرتے ہیں کمپیوٹر وائرسز جس طرح سے بایولوجیکل وائرسز بہیو کرتے ہیں جیسے اگر ایک شخص کو کوئی وائرل خدا نخواستہ ڈزیز ہوتی ہے تو انفیکٹ ہوتے ساتھ ہی خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ نہیں ہوتی فرسٹلی آپ کو کچھ سمٹمس دیکھنے میں نظر آتے ہیں بلکہ وائرسز کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کافی عرصے تک کوئی سمٹمس دیکھنے میں نہیں نظر آتا باڈی کے اندر وائرس ہوتا ہے اور وہ پروپوگیٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کے قریب جو لوگ ہیں اگر وہ ایئر بورن ہے تو اس کے قریب جو ہے اس کے کھانسنے سے یا اس کے چھینکنے سے وہ وائرس جو ہے وہ ایئر میں پروپوگیٹ ہو کے دوسرے شخص تک پہنچ جائے اور کسی دوسرے کو شاید میں بھی پتہ بھی نہ چلے کہ وائرس پراپوگیٹ ہو گیا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے پھر ایک وقت میں آ کے کچھ سمٹمس نظر آنا شروع ہوں کہ وہ کسی اس شخص کو جس کو کس نے انفیکٹ کیا ہوا ہے اس کو کسی صورت میں بیمار کرے اس کو کسی قسم کی تکلیف ہو تو اس کے وہ سمٹمس کسی قسم کا اس کو ڈیمیج کاز کرے تو وہاں پہ اس کو سمٹمس نظر آنے شروع ہوں گے بالکل اسی طریقے سے آپ کے کمپیوٹر وائرسز بھی بہیو کرتے ہیں کمپیوٹر وائرسز کی بھی نمبر آف اسٹیٹس ہو سکتی ہیں اب اس نیکسٹ سلائڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا اسٹیٹس ہو سکتی ہیں وائرس کی ایک اسٹیٹ ہو سکتی ہے dormant state virus in dormant state has embed in resources and observing system activities کچھ بھی نہیں کر رہا جسٹ امبیڈ کیا ہوا ہے اور جسٹ سسٹم ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کر رہا ہے جو اس کی پسند کی ایکٹیویٹی ہوگی تو پھر وہ شاید کچھ کرے ادر وائز وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تو یہ اسٹیٹ جو ہے یہ ڈارمنٹ اسٹیٹ ہے اور کئی بایولوجیکل وائرسز جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے باڈی کے اندر بہیو کرتے ہیں ایکٹیویشن اسٹیٹ نیکسٹ جو اسٹیٹ ہے وہ اس کی ایکٹیویشن اسٹیٹ ہے کہ وہ کوئی ایسا انسٹنس اکر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں a virus when would typically perform some unwanted task causing data loss یعنی کہ جو کمپیوٹر وائرس ہے جب بھی کبھی ایکٹیویٹ ہوگا کسی ایونٹ کی وجہ سے کوئی ایونٹ ایسا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ آکر ہو اس آکرنس کے اوپر وہ پھر مے بی کوئی انوانٹیڈ ٹاسک پرفارم کرے گا آپ کی ڈسک کو وہ ڈیٹا لاس کاز کرے یا کوئی بھی اس طرح کا لاس کاز کر سکتا ہے اس اسٹیٹ کے اندر جب وائرس آئے گا تو وہ کہلائے گی ایکٹیویشن اسٹیٹ اور اسی طرح سے ایک اور اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے جو کہ انفیکشن اسٹیٹ کہلاتی ہے virus is triggered in in to this this state state as a result of some disk operation the virus will infect some media اور file in order to it عام طور پہ وائرسز کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی ڈسک آپریشن عام طور پہ ڈسک کا جو آپریشن ہے اس کو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی ڈسک کا آپریشن پرفارم ہوتا ہے تو ان کو یہ ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پراپوگیٹ کر سکیں تو جب اس طرح کا آپریشن اگر ہوگا تو یہ دیکھیں گے کوئی باہر سے کوئی ڈسک انسرٹ ہوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہوئی اور اس کے اندر اپنی کوڈ کو امبیڈ کر دیں گے اپنے آپ کو امبیڈ کر دیں گے تاکہ یہ پراپوگیٹ ہو سکیں جب وہ ڈسک کسی دوسرے کمپیوٹر پہ لے جائی جائے گی تو وہ دوسرا کمپیوٹر بھی وائرس سے انفیکٹ ہو سکتا نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ وائرسز جو ہیں ان کو کس طرح سے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کو پاسبلی کس طرح سے ریموو کیا جا سکتا ہے اور کون سے وائرسز اپنے آپ کو کس طریقے سے ریسورسز کے اندر امبیڈ کرتے ہیں آج کا بہت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ